باد سبا اے سبا اے سبا باد سبا باد سبا اے سبا مجھ کو اب سوئے حرم لے اے باد سبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل آقا کی آنکھیں میری نم لے چل آنکھیں میری نم لے چل اے باد پہ سوا سو

دیدار نبی کا یہ مشتاق ہے دیوانہ اس بے کسواسی پر ہو جائے کرم لے چل اس بے کسواسی پر ہو جائے کرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل باد سبا اے سبا اے سبا باد سبا باد سبا اے سبا اے سبا باد سبا جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل باد سبا اے سبا اے سبا باد سبا باد سبا اے سبا اے سبا باد سبا اے باد سبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا اے باد سبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے چل وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد سوا سبا اے سباد سباب سبا اے سبا اے سبا باد سبا آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذرے کو آنکھوں میں بسا لیں گے اس خاک کے ذرے کو جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل جس خاک نے چومے ہیں آقا کے قدم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے واد سبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل اے باد سبا مجھ کو اب سوئے حرم لے چل اے باد سبا سوا سوئے سرم سب اے باد سبا سوا سوئے سرم سب اے باد سب اے باد سبا سبا سبا باد سبا باد سبا باد ساب باد باپ